حضرت عبداللہ بن بن حارث جس زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کے لیے یعنی اس کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار اٹھاسی